ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیں نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور اے لوگو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے